آتا جہاں دوفی میں یوب سے دوفی ہاں ویس سے قدیمہ محترم شامین نوجوان ساتھیوں یہ سورت البقرہ کی بڑی مشہور آیت ہم نے پڑھی ہے جو تقریباً تمام ساتھیوں کو یاد ہوگی آج یہی اصل خطبے کا موضوع ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو آپس کی جو گفتگو ہوتی ہے آپس میں جو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں اس کے کچھ آداب ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس گفتگو کے آداب کی بڑی اہمیت دی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی تفصیل اور بعض آداب بیان کیے اور نبی علیہ السلام نے تو اپنی احادیث میں اپنے گفتار کردار اور اپنے سیرت کے ذریعے بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے اور اس کی وجہ یہ کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جھگڑے لڑائی فساد بگاڑ اور ناراضگی اور کشیدگی کا سب سے پہلا عمل یا سب جہاں سے ابتدا ہوتی ہے انسان کی زبان اور اس کی گفتگو ہوتی ہے انسان اگر اچھی گفتگو کرے تو سامنے والا کتنے بھی غصے میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لڑائی وہی ختم ہو گئی اور اگر آدمی اپنی زبان استعمال نہ کرے تو سامنے والا کتنا بھی ٹھنڈا ہو لیکن آپ کی بد زبانی سے اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہیں سے جھگڑے کی ابتدا ہو جاتی ہے اسی لیے زبان کی حفاظت اور آپس میں ایک دوسرے سے ہم بات کی جو گفتگو کرتے ہیں ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت جتاتے ہوئے کہ اپنے باہمی گفتگو اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں اگر اللہ کے رسول کی ہدایات کو اپنایا جائے اچھا اسلوب اچھا انداز ہم سے اپنایا جائے تو اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام متعدد حادث میں جس میں حضرت ابو رضی عبداللہ ابن عمر ابن اللہ ابو مالک الشری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ موجود ہیں بہت سارے محدثین نے صحابہ کرام کی ایک جماعت سے نقل کیا امام تبرانی امر اور امام حاکم رحمہ اللہ حضرت ابوبا عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے مجلس میں ارشاد رمایا اے لوگوں ان فی الجنت غرفن یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اے لوگوں جنت میں اللہ رب العالمین نے کچھ اتنے عالی شان محل اور ایسے اعلیٰ درجے کے گھر تیار کر رکھے ہیں کہ ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ جس شخص کو وہ محل مل گیا اگر وہ محل میں داخل ہو گیا تو یورا ظاہر اپنے اس محل میں رہ کر کے پوری جنت جو دنیا کی دس گنا برابر ہوگی پوری جنت کا سارا مندر اس کے اندر بیٹھ کر کے بغیر کسی دوربین اور کیمرے کے دیکھتا ہوگا بہت بڑی فضیلت بیان کی اور آپ نے فرمایا وہ بات من ظاہر اور اگر کہیں کسی کام سے وہ باہر چلا گیا ہوا ہے تو کہیں بھی جنت میں چلا گیا وہ پلٹ کر کے دیکھے گا تو اس کے اس محل میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہیں دور دراز علاقے سے اس کو سب برابر نظر آئے گا جب آپ نے فضیلت بیان کیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی کالو یا رسول اللہ لیمن بتائیں اتنا عالی شان محل اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار کر رکھا ہے آپ نے ارشاد نمایا روایا یہ شان محل اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کے اندر چار خوبیاں پائی جائیں لیمن لیمن اپا بل کما کارا رہے ہمارے چار آمان ہیں جس شخص کو کہتے ہیں جس شخص نے اپنے اندر چاروں خوبیاں پیدا کر لیا اللہ رب العالمین اسی بند انہی بندوں کے لیے عالیشان محل تیار کر رکھا ہے ان میں سب سے پہلا عمل آپ نے ساتھ نمایا لیمن کلام وہ خوش نصیب انسان یہ محل حاصل کر پائے گا جو بات کرتا ہے تو میٹھی زبان استعمال کرتا ہے اور دوسری بات آواز میں لمن الان الکلام اچھی نرمی سے محبت سے ہے اچھی زبان استعمال کرنے والا اور دوسرا عمل آپ نے ساتھ کمایا وقت عام لوگوں کو کھانا جو کھلایا کرتا ہے نمبر تین وتاب سیام پھر ماہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے اب گیارہ مہینے بغیر روزے کا نہیں رکھتا بلکہ ہمیشہ گاہے بگاہے وہ برابر روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے کیوں ہم تو رمضان کا روزہ رکھ کر کے فرصت لے لیا کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے سال میں اور دن دن جو آتے ہیں ان میں نسلی روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے آپ نے ساتھ رمایا من سام من سے جو مسلمان ایک دن کا نسلی روزہ اللہ کی ریدا اور خوشنودی کے لیے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نسلی روزے کے برکت سے اس مرد مومن کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے فاصلہ سورج کے گرو ہونے اور طلوع ہونے کے درمیان اللہ نے رکھا ہے ایک نسلی روزے کی یہ برکت ہے تو تیسرا عمل ہے میرے بھائی بتا بادشاہ وہ برابر سال میں گاہے بگاہے برابر روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور چوتھا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساخت نوایا وہ ورنہ سنیام جب سارے لوگ سوئے رہتے ہیں تو وہ خوش نصیب اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھا کرتا ہے آپ نے ساتھ نمایا یہ چار اعمال ہیں اتنا عالیشان محل اللہ نے اپنے اس بندے کے لیے رکھا ہے جو یہ چار اعمال کرے زبان اچھی استعمال کرے گفتگو اچھے انداز سے کرے میٹھی زبان استعمال کرے محبت بھری لہجہ اختیار کرے انسان نسلی روزے رکھے اور تحجد گزار تحجد کی نماز پڑھے اور حاجت مندوں کو مسافروں کو لذیذ بھوکوں کو اور اپنے دو صحباب کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ نے چاروں خوبی ہمارے اندر پیدا کر لی اسی طرح سے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر آنے تمام دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا ہے فرمایا وقول سے حسنا اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا نماز قائم کرنا روزے کی پابندی کرنا زکات ادا کرنا وقول سے حسنا سورت البکرا کی آئے وقول سے حسنا اور لوگوں سے بات کرنا تو اچھی بات کرنا گفتگو کرنا تو میٹھی اور پیاری گفتگو کرنا دل خراش ہے تکلیف پہنچانے والی زخم پہنچانے والی اور دکھ دینے والی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے واقعات ہمارے لیے ہمارے عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیا ہے سب سے پہلا واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے گفتگو کیا اور انگلش نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی اس کا تذکرہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہے سورت البقرہ سورہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جس کے متعلق میں جس جس آئے تو واقعے کے متعلق میں نے اشارہ کیا کہ وہی خال ارب کلیل الفل ارد خلیفہ اے لوگوں یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو بتایا کہ اے فرشتو فرشتوں خلیفہ میں زمین پر ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں آدم کو پیدا کر کے ہم زمین کو آباد کرنا چاہتے ہیں فرشتوں نے کہا اہان عالمین اتروفی ہاں میں یو سے روفی ہاں ویس سے کدما دینا ہو اے اللہ تعالیٰ آپ بلا وجہ کیوں انسان کو پیدا کرتے ہیں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جانے کے بعد وہ زمین پر فساد پھیلائیں گے خوریزی بھی کریں گے قتل و غارت کریں گے آپ کی نافرمانیاں کریں گے ان کو جو پیدا کرتے ہیں نہ آپ کی تعریف آپ کی ہنگ آپ کی کبریائی آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں ہر وقت ہم آپ نو ہم بھی کماروں کچھ سورت ہر وقت ہم سارے فرشتے آپ کی ہم آپ کی پاکی آپ کی بڑائی ہم بیان کرتے رہتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے انسان کو جو آپ پیدا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں پیدا کرنے والا ہوں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بیکار ہے ان کا پیدا کرنا بلا وجہ اور زمین میں جا کر کے فساد پھیلائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو فرشتوں سے ہو رہی ہے فرشتوں فرشتے یہ کہتے ہیں فرشتوں کا یہ سی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق نہ بنائے اللہ رب العالمین نہ فرشتوں کو ڈانٹتے ہیں نہ پٹکارتے ہیں نہ انہیں دھتکارتے ہیں اور نہ انہیں اپنا نا فرمان کرا دیتے ہیں بس اللہ رب العالمین نے اتنا کہا کہ ہم انی عالم مالا تعلمون ہم فرشتوں کو جو پیدا کر رہے ہیں آدم کو جو پیدا کر رہے ہیں اس کی کیا حقیقت کیا کریں گے وہ فرشتوں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی اس لیے انسان کا کام آدمی کا کام یہ ہے کہ جس کا علم نہ ہو وہ گفتگو نہ کرے دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے نہ جھڑکی دیا نہ سرکار کی اللہ رب العالمین کے خلاف رائے فرشتے دے رہے ہیں اللہ رب العالمین ڈاک پٹکار کے بجائے سے بات کہی عالم مالا تعلم میں جو جانتا ہوں میرے فرشتوں تم کا تم کو اس کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نرمی یا اس کو اپنانے کی تو ابلیس کا معاملہ آیا اللہ رب العالمین نے جیسے حکم دیا اور بتایا کہ نہیں فرشتوں آدم کے پیدا کرنے میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب فرشتے دوبارہ نہ اللہ تعالیٰ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں نہ جلوس نکالتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں رب نے ہماری بات نہیں مانی تو ہم بھی رب کی نہیں سنیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جب حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا کسی ایک فرشتے نے یہ نہیں کہا میری رائے نہیں قبول کی گئی اس لیے میں رب کی بات نہیں مانوں گا آج ہمارے یہاں بگاڑ کا سب سے بڑا ذریعہ بنا کرتا ہے بس ہماری راہ نہیں مانی گئی اس لیے ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اللہ اکبر فرشتوں نے ذرہ برابر اس قسم کی باتیں نہ کی اللہ فرماتے حکم ہوا سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اللہ اکبر سجدہ کرنے سے انکار انکار کیا کھڑا رہ گیا وہ اپنی گردن نہیں جھکایا اللہ اکبر اللہ رب نے فرمایا یا انگلش ہو یا انگلش ماں کا اللہ دن انگلش آخر یہ سارے فرشتے سجدہ کرے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا اللہ اکبر رب چاہے تو اسی ود زمین میں کم وقت کو پھنسا دیتا لیکن رب العالمین کی نرمی مہربانی ذرا دیکھو اور اللہ رب العالمین کی گفتگو کا انداز ذرا دیکھو انگلش سے پوچھتے انگلش کیا بات ہے تو نے سیدا کر کے ان فرشتوں میں تو سیدا کر کے فرشتوں میں شامل کیوں نہیں ہو گیا ارے تو بھی کر لیتا سیدا لیکن انگلش کیا کہتا ہے لم اکن لے میں آدم جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے میں اس کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاؤں گا اکبر پتا فتح سر گیا میرے بھائیوں گفتگو کے درمیان اپنی رائے اپنی سمجھ پر اڑے رہنا اور سب کو ٹھکرانا خود بازی کرنا یہ انسان کا کام نہیں اصل میں ابلیس کا کام ہے اللہ تعالیٰ اس دفتر برائی سے تمام ساتھیوں کو بچائے اس کے بعد ذرا دیکھو ایک اور واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے حضرت سورت القحب کے اندر اللہ رب العالمین نے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا ہے ایک مالدار تھا ایک بھائی اور دوسرا بھائی بڑا غریب تھا ایک دیندار اور دوسرا بے دین تھا اور جو بے دین تھا اللہ نے اس کو بہت مال دولت دیا اور جو ایمان والا تھا دیندار اللہ رب العالمین نے اس کو مال دولت سے محروم رکھنا لیکن دین کی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا ایک دن یہ غریب بھائی اپنے مالدار بیٹی بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو فوراً وہ کہنے لگا ہاں، اللہ فرماتے ہیں قال ہی ہاں، کہنے ہاں باو اپنے گفتگو کرتے ہوئے اپنے گری بھائی سے کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا ویلو ہے انا اکثر مارا سامان سارا دین لے کر کے کیا کیا تو نے پانچ وقت کی نماز پڑھی کیا ملا تجھے روزہ رکھا کیا ملا تجھے ہاں؟ بڑا اللہ والا بنتا کیا تجھے مل گیا دنیا کے اندر ہاں؟ اکثر میں کا مال ہوا سو نفر ہمیں تو اللہ ہمیں مال بھی زیادہ ملا ہوا ہے اور ہمیں ہمیں اولاد بھی دو احباب بھی لیبر اور بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے مزدور بھی میرے پاس ہیں تیرے پاس کیا ہے اس طرح سے گفتگو کیا پھر جیسے بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلو ہم نے اتنی پراپرٹی اتنے باغیچے بنائے وہاں چلو اللہ نے اس ظالم کو بہت بڑے بڑے دو باغ انگور کے دے رکھے تھے جو بے دین بھائی تھا بے دین تھا اس کو اللہ نے دو انگور کے باغ دیے تھے اور ایسے بہترین انداز کے بعد دیے کہ دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کی زمین تھی جہاں اناج اور غلہ پیدا کرتا بڑا خوشنما اور انہی کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نہر بھی جاری کر دیا تھا پانی کی بھی کمی نہ ہو بہترین منظر انگور کے دو بار دونوں طرف سے اور بیچ میں زمین کھیتی کی اور اسی میں نہر جاری ہے وہاں سپنا ہوں اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس اس کے باغ کو انگور کے باغ کو زراعت کو اس کے گارڈن اور باقی کے کو ہم نے حفاظت کے لیے اس کو دیوار اٹھانے کی ضرورت باقی نہیں رکھی تھی چاروں طرف سے ہم نے کھجور کے اتنے گھنے بہترین باغ اگا دیے جو ہر وقت کھجور کے گچھے لٹکے رہتے تھے اور باہر کا کوئی آدمی کوئی جانور یا کوئی انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا اللہ رب العالمی نے فرمایا اس طرح سے ہم نے اس کو نعمتوں سے نوازا تھا انگور کے پاس ہے بیچ میں نہر ہے اور اس بیچ کے اور اسی میں زراعت کی اور کھیتی کی زمین بھی ہے زمینداری بھی ہے اور چاروں طرف سے کھجور کے باغات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیر دیا ہے اس پر بھی کم نہیں اللہ فرماتے ہیں پورا سال میں وہ مکمل بار بار فیصل نہ کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی عام طور پر باغات کا معاملہ ہوتا ہے کبھی بعد میں فلایا کبھی کرنا آیا کبھی زیادہ آیا کہیں کبھی کم آیا لیکن اللہ نے بڑی برکتوں سے نوازا اللہ اکبر ہے اپنے دوست کو پکڑا پہلے تو کبر اور گرو کے ساتھ کہتا ہے انا اکثر من کمال فرا پھر بعد میں گیا ہاں دخل جنت اللہ فرماتے ہیں بعد میں داخل ہوا تو کہتا ہے اپنے بھائی سے دیکھو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا باغ ہاں ہماری زندگی بھر یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اور سن لے اگر موت آئی اور تمہارے کہنے کے مطابق قیامت آئے گی تو وہاں بھی تجھے دین کی بنا پر دنیا میں کچھ نہیں ملا ہے تو آخرت میں کیا ملے گا اگر ہمیں آخرت سے اٹھایا گیا تجھے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو دیا ہے آخرت بھی ایسے ہی ہم کچھ سے اچھے رہیں گے یہ گفتگو بے دین کی ہوتی ہے کمرے کے ساتھ غرور کے ساتھ گھمن کے ساتھ ناشکری کے ساتھ اکڑتے ہوئے اور سامنے والوں کو حقیر و سلیل سمجھتے ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تارا رہو صاحب ایمان والے بھائی نے کہا صاحب اس بات پر تکبر نہ کریں کبر و غرور نہ کریں آپ کا کام یہ تھا ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے پیدا کیا اللہ نے آپ کو نطفے سے پیدا کیا سم پھر صحت مند مرد ان کو بنایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے پہلے شکر گزاری کی دعوت دی پھر کہتا کیا ہے یہ بعد میں آنے کے بعد اور غرور اور تکبر کرنے کے بجائے تیرا کام یہ تھا لولا اس کا کا جنت کل تماشا اللہ اللہ تمہارا کام یہ تھا اپنے میں داخل ہوئے نہ یہ آپ تکبر کرتے اور نہ آپ شکر گزاری کرتے ہی داخل ہوتے اگر آج ہمیں مال میں کمی دیکھ رہے ہو تو ممکن ہے وہ دن دور نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں مال دے دے ہمیں کچھ سے بڑا بنا دے اللہ رب العالمین جیسے تجھے دیا ہے ہمیں بھی دینا جانتا ہے اور جیسے مجھ کو محروم کیا ہے تیری ناشکری کی بنا پر تجھ کو بھی محروم کرنا جانتا ہے وہ وقت قریب ہے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا باب آ جائے اور آپ کے سارے باغات سارا مال دولت ساری پراپرٹی ختم ہو جائے اور ایک چیز بھی آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہ جائے یا یہ نہر جاری ہے جس نہر کے پانی کی برکت سے اتنی فصلیں تمہاری تیار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پانی ختم کر دے اور تم بیکار ہو کر کے رہ جاؤ یہ گفتگو ہو رہی تھی اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر کار اس کی گفتگو میرے بھائی ذرا دیکھو گفتگو کتنی نقصان ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پر اپنے بھائی سے کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہے وہ کمر گھمن اور ناشکری کا اور تکبر کی گفتگو کر رہا ہے وہ ہی دب سمرے ہی آخرکار ایک دن ایسا ہوا اللہ تعالیٰ کا آباد آیا اور سارے باغات کو جلا کر کے رات بنا دیا کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ذرا سوچو انسان کی گفتگو انسان کو انسان کی گفتگو اللہ تعالیٰ کو کتنی ناراض کر دیتی ہے غریبوں کے ساتھ دینداروں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اپنے لیبروں اور مزدوروں کے ساتھ اگر گفتگو کریں آپ کی دولت آپ کا بڑاپن آپ کا مال انہیں حقیر سمجھنے پر آمادہ نہ کر دے اگر آپ نے غریبوں پر فخر کیا تو وہ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بت کی بنا پر آپ کی دولت کو چھین کر کے آپ زلیل اور خوار کر دے اور اس غریب کو اللہ تعالیٰ دین دا دین جیسے دیا ہے ویسے دنیا سے نواز کر کے اللہ تعالیٰ اسے مالدار بنا دے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائی اکول کو رحاد اللہ من کل دم دما تو وہی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا صحیح بخاری کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ آپ نے ارسات رمایا اب غد الناس ار اللہ اب غد الناس ار اللہ الد الحسین جس طرح سے اچھی زبان استعمال کرنا الفت محبت سے بات کرنا باہمی گفتگو میں اچھے انداز کا اپنانا بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بننے کا سبب ہے ایسے ہی یہ بھی یاد رکھیں بد کرامی کرنا بد زبانی کرنا حجت بازی کرنا جھگڑے لڑائی کی باتیں کرنا اور تیش اور گدب کی باتیں کرنا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض امر ہے بخاری کی حدیث ہے ترمیدی کی حدیث ہے حدیث ام المومنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا اب غد الناس اللہ اب غد الناس اللہ الرد الخصم اے لوگوں یار خدا یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوط جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض رہتا ہے وہ انسان ہے جو بد زبان ہو بد کلام ہو اور اللہ اور لوگوں سے بے انتہا لڑنے اور جھگڑنے والا ہو جو اپنی گفتگو کے ذریعے بلا وجہ حجت بازی سامنے والے کو تنگ کرنا کسی کا دل دکھانا جھگڑے لڑائی کی باتیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بدترین گناہوں میں سے ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا انسان کو اللہ تعالیٰ کے کا مستحق بنا دیا کرتے ہیں اب گد الخصی اس لیے ہمیں ایسی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے جو غیر و زد کی ہوں جو غصے کی ہوں جو اختراف کا سبب بنتی ہوں جو جھگڑے لڑائی کا ذریعہ بنتی ہوں ایسی تمام بیکار قسم کی گفتگو سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے ہم اللہ رب العالمین اپنے نبی موسا کلیم اللہ اور اپنے نبی ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم انسان کے پاس گفتگو اور دعوت دینے کے لیے بھیجا تو وہاں بھی اچھی زبان استعمال کرنے کا حکم دیا حقور اے موسا ان کے بھائی ہارون پھر سے بات کرنا پھر کو دعوت دینا تو ذرا نرمی سے دینا اچھی گفتگو اعمال کرنا ممکن ہے تمہارے تم دونوں بھائیوں کی میٹھی زبان سن کر کے پھر اور متاثر ہو اور اب تمہاری باتوں پر غور فکر کرے اور اس کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے اسی لیے ہمیشہ انسان کو سامنے والے سے گفتگو کرنے میں نرم گفتگو اور میٹھی گفتگو کے اختیار کرنا چاہیے اس طرح سے بے شمار واقعات قرآن میں اور حدیث حدیث میں نبی میں بیان کی ہیں جس سے انسان کی گفتگو کے لیے سیکھنے سکھانے کا کا ایک بہترین قسم ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے موہب بنائے متبع سنت بنائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دی ایران عالمین ہم نے تمام بھائیوں کو اپنی زبان کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دی جو سب سے تمام برائیوں کی جڑ ہے نبی رہتا رشاط نماتے ہیں انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کی زبان جو ہے پناہ مارتی ہے اور ویار کرتی ہے اے آدمی آدمی تین سو ساٹھ آدھا انسان صبح تم نے کر لیا ان استقم کا استقمنا اگر تم سیدھے رہو گے اللہ کے لیے تو ہم سب سیدھے رہیں گے اور اگر تم ٹیڑھے ہو جاؤ گے تو ہم سارے لوگ مصیبت میں آ جائیں گے روزانہ آپ کے جسم کے سارے آگا صبح ہوتے ہی زبان کے سر سے پڑا ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو شرک و کفر میں ہیں انہیں معاہد و متو سنت بنائے جو دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے قریب کر دے العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا اے بیماروں کو شکایت کلیتا فرما جہاں مسلمان پریشان ہو اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو پریشانی کو دور کر دے ہمارے تمام حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما وہی عمل ان سے لے اللہ تعالیٰ اسی کام کو انہیں توفیق دے جس کے اندر دنیا میں مسلمان مسلمان اور اسلام اور ملت کے لیے خیر و برکت ہو ایسے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے جو امت کے لیے اسلام کے لیے اور ملت